مسلم بن شعبہ کہتے ہیں القمہ نے ان کے والد شعبہ کو ان کی قوم پر عامل مقرر کیا پھر میرے والد نے مجھے میری قوم کے ایک حصے پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ کیا میں ایک بزرگ کے ہاں پہنچا اس کو سار کہتے تھے وہ ایک گھاٹی میں مقیم تھا میں نے اسے کہا میرے والد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ اپنی بکریوں کی زکوٰۃ مجھے جمع کرا دیں انہوں نے کہا بھتیجے تم بطور زکوٰۃ کس قسم کا جانور قبول کرو گے میں نے کہا ہم سب سے افضل اور بہترین جانور لیں گے پھر اس نے کہا میں انہیں گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں مقیم تھا کہ دو شتر سوار میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں آپ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ہمیں اپنی بکریوں کی زکوٰۃ جمع کرا دیں میں نے پوچھا کتنی زکوٰۃ جی انہوں نے کہا ایک بکری میں نے ایک ایسی بکری نکالی جو دودھ اور چربی سے بھری ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا یہ تو حاملہ ہے اور رسول اللہ نے ہمیں ایسا جانور لینے سے منع فرمایا ہے میں نے کہا تو پھر آپ کیسی بکری لیں گے انہوں نے کہا اناق یا جزا یا یا دے دو میں نے اناق بکری نکالی تو انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دو بس انہوں نے وہ وصول کی اور اپنے ساتھ اونٹ پر رکھ کر چلے گئے حدیث نمبر تینتیس سو چورانوے مسند احمد